سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عراق میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے تو موضوع پر مساح کرتے تھے میں نے ان پر اس چیز کا انکار کیا پھر ہوا یوں کہ جب ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا موضوع پر مساح کرنے کے بارے میں مجھ پر جو انکار کیا تھا ذرا اس کے بارے میں اپنے باپ سے پوچھو بس میں نے یہ بات اپنے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ذکر کی انہوں نے جواباً کہا جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ تم کو کوئی چیز بیان کرے تو اس کا رد نہ کیا کرو کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مساح کرتے تھے حدیث نمبر سات سو ستائیس مسند احمد